تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جا تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جا تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جا تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جا تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جا تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جا پھر شافی محشر سے وہاں جام پیے جا پھر شافی میں شر سے وہاں جام پیے جا تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جا پھر شافی میں شر سے وہاں جام پیے جا جا ان پہ لٹائی تو شفاعت بھی ملے گی جا ان پہ لٹائی تو شفاعت بھی ملے گی یا ان پہ لٹائی تو شفاعت بھی ملے گی بخشش کا وسیلہ ہے اسے عام کیے جا بخشش کا وسیلہ ہے اسے عام کیے جا جان ان پہ لٹائی تو شفاعت بھی ملے گی جان ان پہ لٹائی تو شفاعت بخشش کا وسیلہ ہے اسے عام کیے جا تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جا پھر شافی میں شر سے وہاں جام پیے جا کافر ہے جو انکار کرے ان کا جہاں میں کافر ہے جو انکار کرے ان کا جہاں میں کافر ہے جو انکار کرے ان کا جہاں میں اسلام کے دشمن کو تو بے نام کیے و تخت ختم نبوت کافر ہے جو انکار کرے ان کا جہاں میں کافر ہے جو انکار کرے ان کا جہاں میں اسلام کے دشمن کو تو بے نام کیے جا پھر شافی میشر سے وہاں جام پیے جا تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جا ہر لمحہ محمد کی غلامی میں بسر ہو ہر لمحہ محمد کی غلامی میں بسر ہو ہر لمحہ محمد کی غلامی میں بسر ہو خواجہ کی طرح عام یہ پیغام کیے جا تاج تخت نبوت ہر لمحہ محمد کی غلامی میں بسر ہو ہر لمحہ محمد کی غلامی میں بسر ہو خواجہ کی طرح عام یہ پیغام کیے جا پھر شافی میں سے وہاں جام پیے جا خواجہ کی طرح عام یہ پیغام کیے جا پھر شافی میں سے وہاں جام پیے جا ہے شافی میں کی محبت کا تقاضا ہے شافی میں کی محبت کا تقاضا صبح کی صدا اور اسے شام کیے جا تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جا تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جا پھر شافی میں سے وہاں جام پیے جا پھر شافی میں سے وہاں جام پیے جا شہزاد تیری مدحت ہے انہی کی خاطر شہداد تیری متحدے ہیں انہی کی خاطر ہر شیر وفا انہی کے تو نام کیے جا ہر شیر وفا انہی کے تو نام کیے جا پھر شافی میں سے وہاں جام پیے جا تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جا پھر شافی میں شر سے وہاں جام پیے جام